السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جو ایک مالدار صحابی تھے انہوں نے چیزوں کے متعلق بات پوچھا تھا کہ کیا خرچ کرو اور کن پر خرچ کرو تو اس کے جواب میں پھر یہ کریمہ نازل ہوئی کہ اس کما لا ينفقون قل ما من خير واليتامى والمساكين وابن السبيل تو اس آیت کریمہ میں جو مصارف کو تذکرہ کیا گیا کہ ان افراد میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر آپ اچھائی کرنا چاہتے ہو یا صدقہ دینا چاہتے ہو خیرات کرنا چاہتے ہو یا مال ان کو دینا چاہتے ہو تو ان کے جو مصارف ہے تو یہ ہے تو ان میں سب سے پہلے والدین یعنی بوڑھے ماں باپ کا بوڑھے ہو یا بوڑھے نہ ہو جو بھی ہو تو اگر بیٹے کچھ کسی کی اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے والدین ہیں اور دوسرے نمبر پہ رشتہ دار اپنے اعزاء اقارب اور تیسرے نمبر پہ یتامہ مساکین اور مسافر اور اس کے بعد پھر جو آیت کریمہ تھی کتب علیکم القتال وہو کرح لکم کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے کریمہ تھی تو ایک فرض کی بکس میں ہوا کرتی ہے فرض کفایہ اور فرض عین فرض عین تو اس کو کہا جاتا ہے جس کا کرنا ہر ایک پر لازم ہو جس طرح کتنے نمازیں ہیں تو ہر ایک کو الگ الگ ادا کرنا ہیں ہے مرد ہو یا عورت ہو جب تک کہ خود ادا نہ کرے تو ذمہ سے ساکت نہیں ہوتے ہیں البتہ فرض کفایا جس کو کہا جاتا ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے بقیہ کا ذمہ سے ساکت ہو جاتا ہے جیسے کہ جنازے کی نماز فرض کفایا ہے اگر محلے میں گاؤں میں علاقے میں بعض لوگ ادا کریں گے تو بکیا جنہوں نے ادا نہیں کیا ہو ان کا ذمہ سے بھی ساکت ہوگا البتہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو ظاہر سی بات پھر سب کے سب گناہ ہوں گے تو جہاد کا فرض ذائن ہوتا ہے اور کب فرض کفایا تو فرض کفایا تو اس وقت ہوگا جب ایک جماعت موجود ہو ایک گروہ موجود ہو اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو عام حالات میں عام حالات میں جو ہے نا تو بکیہ کا ذمہ بھی ساکت ہوگا اگرچہ وہ جہاد کا عمل فیل نہ کرتے ہو تو جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ہتھیار اٹھا ہے یا اسلحہ اٹھا ہے تو جہاد اس طرح کی مشہور حدیث ہے زبان سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے یعنی کسی سے زبان کو زبان کی ذریعے ترغیب دینا اس کو ابھرنا کا مدد کرنا اور مال کے ذریعے سے بھی جات کیا جا سکتا ہے یعنی مالی تعاون کرنا اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا جان یعنی خود اپنے آپ کو سپور کر لینا تو ان تینوں طریقوں سے جو بھی طریقہ ہوگا اگر خود اپنے آپ کو سپور کر لیتا ہے یا زبان کے ذریعے سے کسی کو ترغیب دیتا ہے یا مال کے ذریعے سے اس کا تعاون کر دیتا ہے تو ان تینوں کو جہاز کہا جائے گا تو عام حالات میں تو فرض پایا ہوگا اگر کوئی جماعت بعض لوگ موجود ہو تو بقیہ تمام مسلمانوں کا ذمہ ساکت ہوگا البتہ جب نفیر عام ہو یعنی حاکم وقت حاکم وقت یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہو امیر المومنین ہو بشرط کی اسلامی حکومت ہو تو وہ اگر نفیر عام کا حکم کرے کہ جہاد کے لیے نکلو تو پھر اس وقت فرض عائن ہو جاتا ہے اور فرض کفایہ کی صورت میں جو ہے نا اپنے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے اگر والدین نے اجازت دی تو اچھی بات ہے کوئی جا سکتا ہے اور اگر والدین کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر نہیں جا سکتا البتہ اگر فرجائن ہو جس طرح کے حاکم مسلمانوں کا امیر امیر نفیر عام کا حکم کرے تو اس صورت میں فرض ہو جاتا ہے یا کوئی کسی مسلمان ملک پر کوئی کافر حملہ کر رہے اور وہ خود دفاع میں مکمل طور پر دفاع اپنے آپ کے دفاع نہیں کر سکتے ہو تو اس صورت میں بھی پھر الاقرب الاقرب اعتبار سے جو قریب والے دیہات ہے گاؤں ہے علاقے ہے شہر ہے اس طرح کرتے کرتے جو نا جو قریب والے ملک ہے تو ان سب پر پھر فرض ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے نا پھر ہر ایک کو جان کے ذریعے سے ہو زبان کے ذریعے سے ہو یا مال کے ذریعے سے ہو جہاد کرنا ہوگا تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا تو پھر اس کے میں جو ایک بات یہ ہے کہ ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریعہ ہوتا ہے غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر خود شریک ہوئے ہو اس شرکت فرمائی ہو اور سریہ جو ہے نا اس جہاد کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے نا وہ مجاہدین جو ہے نا وہ جہاد کے لیے چلے گئے ہو تو غزوات کی تعداد تقریباً ستائیس کے قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس ایسے جنگوں میں شرکت فرمائی ہے جن میں خود بذات خود بھی موجود تھے اور ساتھ میں سوری اکرام بھی تھے اور تقریباً جو ہے تعداد جو ہے نا زیادہ ہے اور میں سے کم ہے تو اکثر جو ہے نا سائز کا قول کیا گیا ہے اسی طرح سریع ہے جن میں خود تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجاہدین جہاد کے لیے نکلے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو ان کا امیر منتخب کرایا ہو تو تقریباً ستاون کے قریب ہے سر یہ جو ہے نا ستاون کے قریب ہے وہ بھی بعض روایت میں اس سے زیادہ ہے اور بعد میں اس سے کم ہے لیکن جو مشہور روایت ہے اور جس کو اکثر علماء نے لیا ہے تو یہ چھپن ستاون اس طرح تقریباً یا اٹھاون اس طرح کا قول ہے ہے ویسے اور اقوال بھی بعض نے سے زیادہ قول نقل کیا ہے سے کم تو کل غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیس خود شرکت کی ہے اس کا عید کے قریب ہے تقریباً اور سرایا جو آپ آپ نے تو خود شرکت نہیں فرمائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ ہی کے فرمانے سے آپ ہی کے کہنے سے ان کا امیر منتخب کیا گیا اور ان کو جہاد کے لیے روانہ کیا گیا ہے وہ تقریباً ستاون کے قریب ہے تو جو آج ہم پڑھنے جا رہا ہے تو یہ بھی اس طرح ایک واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا عبداللہ بن جہش کے سربراہی میں کسی مارکہ کے لیے ان کو بھیج دیا تھا کہ آپ نے وہاں جا کر جہاد کرنا ہے تو جس طرح کی پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اشور حرام جو ہے نا یہ چار تھے نمبر ایک نمبر دو ذلحج اور نمبر تین محرم الحرام اور نمبر چار رجب تو ان چار مہینوں میں جنگ کرنا لڑائی کرنا عطا کہ جہاد کرنا یہ ممنوع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مسلمان بھی اس کا خیال رکھا کرتے تھے اور مشرقین بھی ان چار مہینوں میں کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی تھی بعد میں پھر اس کی حرمت جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی ان مہینوں کی ان مہینوں کی جو حرمت خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں ایک سریعہ بھیجا ایک تو وہاں پہ رجب رجب کانی شعبان کا مہینہ چل رہا تھا شعبہ کا مہینہ چل رہا تھا تو جب وہاں پہ یہ پہنچ گئے تو یہ جو اشور حرم ہے اس میں تو ان کے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی جنگ حرام تانا ناجائز تھا تو ان کا حکم یہ تھا ان مہینوں کا کہ ان میں جنگ منع ہے ان میں جنگ منع ہے لیکن اگر کفار کی طرف سے مشرکین کی طرف سے جو ہے نا حملہ ہو تو اس صورت میں پھر اگرچہ یہ حرمت والے مہینے ہیں لیکن پھر مسلمانوں کو دفاع کا حق دیا گیا تھا کہ اپنے طرف سے اقدام تو نہیں کرنا ہے پہل نہیں کرنا ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر آپ کو اپنے دفاع کا حق محفوظ ہوگا تو اس طرح جو یہ جو سریعہ حضرت عبداللہ بن جہش کے سربراہی میں روانہ ہوا تھا تو تو جب وہاں گئے تو وہاں پہ ایک شخص تھا ایک مشرق آدمی تھا جن کا نام عمر بن عمیہ حضرمی تھا عمر بن عمیہ حضرمی تو یہ جو شخص تھا یہ جماعت استعمال کی انتیس تاریخ کے شام کو یہ واقع ہوا اور یہ اس میں مارا گیا تو سلمانوں اور ان کی جڑپ ہوئی اور جڑپ کے دوران جو ہے نا یہ شخص مارا گیا تو جب یہ انتیس تاریخ کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا تو جیسے یہ واقعہ ہو گیا یعنی یہ بندہ قتل کیا گیا عمر بن امیہ حضرمی قتل کیا گیا تو رجب کا شان بھی نظر آیا اور رجب کا شان رجب کا مہینہ جو ہے اشور حرم میں سے ہے تو اس پر اس وقت کے جو تھے یا جو یہود تھے منافق سب نے مل ملا کے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف بہت ہی ایک طوفانی بچے میں وفا کیا ان کو تو اشور بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا رجب کا مہینہ جو کہ حرم میں سے شمار کیا جاتا ہے اور اسی اسی دن کو کو یہ یعنی رات یعنی مغرب کے بعد اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے اسی رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو مسلمانوں نے ان مہینوں کو مقدس معزز محترم مہینوں کا خیال بھی نہیں رکھا تو اس کے پس منظر میں پھر یہ کریمہ نازل کہ اگرچہ یہ مہینے جو ہے حرمت والے ہیں لیکن ان کو دفاع کا حق حاصل تھا پھر یہ جو قتل ہوا ہے یہ غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ انتیس جماعت ثانی ہے لیکن مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا ہوتا ہے تو اس مرتبہ جو ہے نا وہ انتیس کا ہوا یعنی پورے تیس دن نہیں ہوئے جو ہے نا وہ یکم ہوا تو یہ غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا تو اس کے دو جوابات پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ غلطی سے دیا گیا ہے اور غلطی سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا اللہ جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہوا کرتا گناہ نہیں ہوا کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ جو قتل ہے یہ انہی یعنی رجب ہی کے مہینے میں ہوا ہے اگر آپ کی بات مان لی جائے جس طرح کہ یہود اور مشرقین اور یہ جو کفار تھے منافق وغیرہ تو اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ قتل رجب ہی میں ہوا ہے تو صحیح ہے رجب ہی میں ہوا ہے مان لیتے ہیں لیکن یہ تو پھر بھی ایک قتل ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے جڑپ کے دوران یہ واقعہ ہوا تھا لیکن تم تو اس سے بہت ہی بڑے بڑے کام تم نے کیے اس سے بڑے بڑے گناہ تم نے یہ ہے کہ مسجد حرام میں سے مسجد حرام میں سے عبادت کے لیے لوگوں کو آپ نے نہیں چھوڑا ہے وہاں پہ لوگوں کی جانے میں بندی لگائی ہے اور جو لوگ وہاں پہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی مسلمان ان کو آپ نہیں چھوڑتے ہو حالانکہ مسجد تو کسی کی مسجد حرام بیت اللہ تو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے تو تم نے ان سے اس سے جو ہے نا بڑے بڑے ایسے کام کیے ہیں کہ ان کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو تمہیں اپنا وہ کام افعال نظر نہیں آتے اور مسلمانوں کا جو ایک واقعہ ہے اور بھی غلط فہمی پر مبنی ہے تو تم نے ان سے اتنا اتنی بڑی بات بنائی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس منظر میں یہ کریمہ نازل ہوئی کہ کفر باقاعدہ ان کی ایک جماعت ایک گروہ کفار مشقی کا ایک باقاعدہ گروہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق استفسار کیا یعنی فتوہ مانگا کہ یہ جو واقعہ ہے اشور حرم میں ہوا ہے اور یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں مقدس مہینے ہیں تو یہ کس طرح کیا گیا تو اس موقع پر بھی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی پھر اس کا تجمہ پڑھ لیتے اور تجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس کو تشریح پڑھیں گے قل لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے کل کی کبیر آپ کہہ دیجیے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اللہ مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا بھی اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا یعنی جس طرح کے پس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو یہ بھی گناہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر تم نے گناہ کیے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یعنی اللہ کے گھر کی طرف آنے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا اور مسجد الحرام اور مسجد حرام پر بندش لگانا و اخراج ایمن اکبر عند اور اس کے باسیوں کو اس کے رہائشوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اکبر فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے ولا اور حتى يردوكم عن دينكم اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر عملہ کرے عن دينكم ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر امدہ کر دے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے فَيَمُتْ اور وَهُوَ کافرن اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو اولئیکا حبت اعمالهم تو ایسے لوگوں کی اعمال دنیا فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اولئیک اصحاب النار ایسے لوگ دوزہ والے ہیں ہم فی افالدون وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اب آتے اس کی تشریح کی طرف وارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایاہ وعمر علیہ عبداللہ بن جحش وارسل النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا اول سرایاہ سرایاہ میں سے پہلی سرایاہ کو ہمارا علیہ عبداللہ بن جہش اور امیر بنایا عبداللہ بن جہش کو یعنی اس ریہ کا امیر جو ہے نا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا فقاتل المشرکین مشرکین سے انہوں نے قتال کیا وقتلوا ابن الحضرمی فی آخر یوم من جمال الاسرہ اور اس دوران یعنی اس مدبر کے دوران اس جنگ کے دوران لڑائی کے دوران مشرکین کے ساتھ جو یہ جنگ ہو رہا تھا تو اس دوران وہ قتل انہوں نے قتل کیا ابن حضرمی کو جماعت الاخرہ کے اخرین کو یعنی انتیسویں جماعت ثانی کو انتیسویں جماعت نشانی کو یعنی مغرب کے وقت یہ واقع ہوا والتبت علیہم برجب تو ملتبس ہوا یعنی مشتبہ ہوا ان پر رجب کا مہینہ ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے اب ہمارا تو یہ گمان تھا مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ثانی کا مہینہ ہے اور آخری تاریخ ہے تو اس میں ہوا ہوگا لیکن جب شام ہو گئی شام نکل آیا تو اب یہ جو ہے نا مشتبہ ہو گیا فعیرہم الکفار اشحل کفار نے عار دلایا تانا دیا اس کے حلال سمجھنے کا کہ یہ تو محرم حرمت والے مہینے تھے اور آپ نے ان حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھا کفار منافقین مشکین یہود نے سب مل کہ جو ہے نا مسلمانوں کو تانا دیا فنزلہ تو اس کے متعلق جو ہے نا پھر یہ آیت کریمہ کانشر ہوئی یہ آپ سے حرم کے بارے میں پوچھتے ہیں المحرم قتال فیہی بدل کے قتال فیہی یہ شہر حرام سے ترکیب میں یہ بدل استعمال بن رہا ہے یعنی ان مہینوں میں کتال کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں خل آپ کہہ دیجئے لہم ان کو یعنی ان پوچھنے والوں کو یہود ہو منافقین ہے جو مشرکین ہے قتالوں فی کبیر اس میں ان میں کتال کرنا اس میں کتال کرنا آ, آ, بڑا گناہ ہے اس میں کتال کرنا بڑا گناہ ہے عظیم وزرن یعنی بڑا گناہ ہے مبتدون و خبرو غدا اور خبر ہے یعنی ان مہینوں میں کرنا لڑائی کرنا جس طرح کی آپ کہہ رہے ہو یہ واقعی بہت ہی بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر گناہ جو ہے نا یہ ہے وہ سدا من اور روکنا روکنا یعنی لوگوں کو منع کرنا سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی دین ہی اس کے دین سے اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو روکنا وقفم بھی اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا یعنی اللہ تعالی کو نہ ماننا باللہ اللہ تعالی کی طرف وصد عن المسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا ای یعنی مکہ یعنی مکہ مکہ میں و اخراج اہل ہی من ہو اور ان کے باچیوں کو ان کے رائشوں کو اس سے نکالا وہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسلمان صحابہ مومنین تھے وخبر المقتد آئی یعنی یہ جو وسط دن تھا اس کا خبر یہ ہے اکبر و اعظم و وزرن یہ بہت بڑھ کر ہیں گناہ کے وجہ سے گناہ کے اعتبار سے یعنی او جس کو تم گناہ سمجھ رہے ہو اور تم نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے شور مچایا ہوا ہے سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ہوا ہے لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے اور حرام سے لوگوں کو روکنا ہے تو یہ اس سے بھی بہت ہی بڑے بڑے گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کو تم پھر کیوں کر رہے ہو ان اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے میں قتل کرنے سے یعنی اللہ کے نزدیک اس مہینے میں قتل کرنا بھی اگر گناہ ہے لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ بکیہ یہ افعال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور ان سے کفر کرنا اور سے لوگوں کو روکنا اور مکہ کے بچیوں کو جو ہے نا وہاں سے نکالنا ہے یعنی جو یہاں پہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں آپ انہیں نہیں چھوڑتے ہیں والفتنہ تو منکم اور فتنہ یعنی تمہارے طرف سے یہ شرک کرنا یہ اکبر من القتل یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے لکم فیہ تمہارے لیے اس میں ولا ولا یزالون یزالون ای الکفار یقاتلونکم اور یہ کفار مسلسل تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہ کفار تمہارے ساتھ مسلسل لڑتے رہیں گے ایوہ المومنون اے مومنو اے مسلمانو کب تک حتی کئی یعنی ہے حتی وہ معنی کئی ہے یردوکم اندینکم یردوکم کہ تمہیں لوٹا ہے اندینکم اپنے دین سے یعنی تم مسلمان ہو یہ اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک تمہارا پیچھا کریں گے جب تک کہ انہوں نے تمہیں اپنے دین سے برطرف نہ کیا ہو یعنی دین سے پلٹا کر دین سے پھیر کر کفر کی طرف انہوں نے تمہیں پلٹا ہو اگر ان کا بس چلے ان اگر ان کی طاقت ہو اگر ان کا بس چلے یعنی اگر ان کے ہاتھ میں یہ ہوتا تو یہ تمہیں یہاں تک مسلمان تک نہیں چھوڑتے وہ میئر تو جو ان کے جال میں آئے گا جو ان کی بات مانے گا یا جو ان کی پیروی کرے گا جو ان کی بات سنے گا تو میری صدیر منکم اور تم میں سے جو مرتد ہوگا اندین ہی پھرے گا اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا یہ یعنی مرتد ہو جائے گا پہلے مسلمان تھا پھر مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گیا تو اندین ہی اپنے دین سے یعنی اسلام سے وہ کافر اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو یعنی اسی ارتداد کی حالت میں مرتد ہونے کی حالت میں یہ شخص مر جائے اولائکا حدث اعمالهم تو ایسے لوگوں کی اعمال ضائع ہوں گے اللہ یعنی جو انہوں نے مسلمان ہونے کی حالت میں اعمال کیتے نے کیا کی ذکر و اذکار تلاوتی وغیرہ کی تھی تو سب کے سب ضائع ہو جائیں گے پھر دنیا دنیا اور آخرت میں دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو ضائع ہو گئے ختم ہو گئے ان کا اصطلاح ان کا ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اور آخرت میں جو کام دنیا میں کیے تھے آخرت میں ان کا بدلہ بھی نہیں ملے گا کس وجہ سے ارتداد کی وجہ سے مرتد ہونے کی وجہ سے فلا اعتدال بها ولا ثواب عليها انا اس میں دنیا میں یعنی نہ اس میں کی تیاری ہوگا یعنی کچھ نہیں ہوگا اور نہ اس کا جو دنیا میں اس نے اچھے کام کیے ہیں نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا اس کو آخرت میں تو تقید بن بنوت علیہ یفید انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله فيسب عليه ولا يعيده كالحج مثلا عليه شيء اور میں جو کہا گیا ہے کہ یعنی اسی مرتد ہونے کی حالت ہی میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے نا یہ واپس مسلمان ہو گیا اسلام لے آیا تو اس کا خاتمہ جو ہے نا ایمان کے ساتھ ہوا یعنی موت کے وقت یہ ایماندار تھا ایمان والا تھا تو پھر اس وقت یہ جو اعمال ہوں گے وہ ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ان کا جو ثواب ہے ان کا جو اجر ہے یا اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا جنت کی نعمتوں کی صورت میں جنت کی صورت میں تو اس کو مل کے رہے گا تو یہ جو ہے کریمہ میں موت کی قید ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر مرتد ہو جائے اور اسی ارتداد کی حالت پر برقرار رہے اور موت بھی اسی ارتداد ہی کی حالت میں آ جائے سب یعنی دنیا سے بھی ایمان ہو کر جائے خاتمہ اس کا ایمان ساتھ نہ ہو تو اس وقت پھر اس کے یہ جتنی بھی اعمال ہے یہ سارے کے سارے ضائع ہوں گے لیکن اگر مرتد ہونے کے بعد پھر وہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اسلام لے آیا تھا تو پھر یہ جو اعمال اس نے کیے ان کا بدلہ اثرت میں ملے گا متقید علیہ اور موت کے ساتھ مقاید کرنا یہ فائدہ دیتا ہے اگر اس نے اسلام کی طرف روبی علام اللہ عمل ہو تو اس کے عمال باطل نہیں ہوں گے علیہ اس کو ثواب دیا جائے گا یعنی اعمال کی بدولت ولا يعيده اور اس کو نہیں لوٹائے گا یعنی کلحج مثلا علی شفی یعنی جو اس وقت میں اعمال کیے تو مرتد ہونے کے بعد جو مثلا حج کیا یا جو دوسرے تو ان کی لٹانے کی ضرورت نہیں ہے امام شفیع صاحب رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے اولئک اصحاب النار هم فی خالدون اور اولئک یعنی یہ جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے مرتد ہو جائے اور اسی کفر کی حالت میں اعتدال کی حالت ہی میں مرے تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں یہی لوگ جہنم والے ہیں آگ والے ہیں خالدون اس اس میں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں رہیں گے گے تو مرتد کی سزا یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست ہو تو تین دن تک اس کو ملت دیا جائے گا اگر تین دن تک اس کے جو تحفظات ہے سوالات جو شکوک شبہات ہے اگر اس کو چھوڑ بات سمجھ آ جاتی ہے اور واپس اسلام سے آ جاتے تو پھر بھی ہوا میں بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر تین دن سب اس کو محلت دینے کے باوجود اس کی بات اس کی سمجھ میں <coughs> بات نہیں آتی یا یہ اپنے بات سے ڈٹا رہتا ہے تو اگر اسلامی حکمت قتل ہوتا ہے اس کو اسلامی رہتی کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے کیوں اس وجہ سے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو کر دوسرے لوگ اس طرح نہ کرے کہ اسلام کا مقدس دین چھوڑ کر جو ہے نا وہ مدد ہو جائے بات سمجھ میں نہ آئی ہو آواز آ رہی ہے صحیح ہے انشاءاللہ تو یہاں تک نے پڑھ لیا انشاءاللہ باقی جو رہ جو ہے تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو وہ کر پڑیں گے <coughs> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ